حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک اونچا قبا نما مکان دیکھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو رہے اور بات اپنے دل میں رکھی جب اس کا مالک دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس سلام کرنے کے لیے آیا تو آپ نے اس پر توجہ نہ دی اور بار بار ایسے ہوا حتیٰ کہ وہ سمجھ گیا کہ آپ ناراض ہیں اور توجہ نہیں فرماتے ہیں تو اس نے اس کیفیت کی اپنے ساتھیوں سے شکایت کی اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ بدلہ ہوں اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ باہر گئے تھے اور تمہارا قبہ دیکھا تھا چنانچہ وہ آدمی اپنے اس نما مکان پر گیا اور اسے گرا دیا حتیٰ کہ اسے زمین کے برابر کر دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر گئے اور مکان نظر نہ آیا تو پوچھا قبے کا کیا ہوا صحابہ نے بتایا کہ اس کے مالک نے آپ کی بے توجہی کی ہم سے شکایت کی تھی تو ہم نے اسے وجہ بتائی تو اس نے اسے گرا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہے مگر وہ جو مگر وہ جس سے چارہ نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سینتیس